حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے اور رات آنا شروع ہوتی سورج ڈوبنا شروع ہوتا تو سفر میں ابو داود کی روایت میں آیا ہے کہ آپ یہ دعا مانگتے اور یوں عرض کرتے اللہ تعالی سے کہ یا ارد و ربی و ربک اللہ اے زمین تیرا اور میرا پروردگار اللہ ہی ہے زمین کو مخاطب فرماتے اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کائنات کی ایک ایک چیز میں زندگی پائی جاتی ہے ہم نہ سمجھ سکیں یہ ایک الگ بات ہے ہمیں ان کی زندگی کا اور ان کی موت کا احساس نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے مگر نہ زندگی تو ان میں بھی موجود ہے زمین میں بھی آسمان میں بھی اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فما بکت علیہ مسما اور فرعون کے مرنے پر آسمان نہیں رویا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت پر آسمان بھی روتا ہے اور کچھ لوگوں کی موت پر زمین کو بھی دکھ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی موت سے زمین کو بھی خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے مرنے پہ آسمان بھی سکھ کا سانس لیتا ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان اتنا برا ہو کہ زمین اس کے مرنے پر خوش ہو اور آسمان کو بھی سانس ملے اس زمین میں بھی زندگی ہے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرما کے کہتے ہیں کہ یا ربی و رب اللہ اے زمین تیرا اور میرا پروردگار اللہ ہے اعوذ باللہ من شر کا زمین میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ شر معافی کے من شر کے وہ من شر معافی کے اور جو کچھ شر تجھ میں ہے وہ شر ما خلق کا فی کے اور تجھ میں جو چیز شر کی پیدا کی گئی ہے وہ ما یا دب علیہ کے اور جو چیزیں تجھ پر چلتی پھرتی ہیں انسان ہیں جانور ہیں سب کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں زمین پہ چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ شر جس چیز میں پایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ خیر جس میں چیز میں پائی جاتی ہے وہ انسان ہی ہے جب یہ شر کرنے پر آ جائے تو کوئی بڑے سے بڑا شریر اس کا صحیح و مقابل نہیں ہو سکتا اور جب اس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں تو پھر ساری کائنات کی خیر و نیکی اس میں جمع ہو جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو برائی کے لیے تالے کی مانند ہو جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا خیر کا منبع اور مرکز بن جاتے ہیں اور بدترین ہیں وہ لوگ جو خیر اور بھلائی کے لیے تالا بن جاتے ہیں اور شر اور برائی کا منبع اور مرکز بن جاتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آنے سے یہ دعا مانگتے تھے جب سفر میں ہوتے تھے و بلّہ بلاہد اور اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیر سے و اسود اور اللہ اجتہا سے سیاہ چیزوں سے امن و لقرب اور اللہ سانپ سے اور بچھو کے شر سے امن شرساک نل بلدی اور اللہ جو شہر میں رہتے ہیں ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں من والدن و ما ولد اور اللہ باپ ان کے شر سے اور جو ان کی اولادیں ہیں ان کے شر سے اس دعا کی اہمیت کا احساس اس انسان کو ہو سکتا ہے جو سفر کرنے کا عادی ہو اور کسی شہر میں کسی گاؤں میں پہنچ جائے اور نہ وارد ہو اور کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو تو اس سے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اور اللہ سے کیسے وہ مانگتا ہے کہ خدایا اس شہر میں جو بسنے والے ہیں ان کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں